شری ست گرو دیو بھگوان کی جے ابھی آج کل ہولی کا تیوہار منایا گیا ہے آئے ہولی پہ تھوڑا سا بتانے کا پریاس کریں گے جیسے کہ اس ہولی کے دن میں پرائے سبھی لوگ بڑے ہی اتساہ اس تیوہار کو مناتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر رنگ لگاتے ہیں نانا پرکار سے بھجن وارا کیرتن کرتے ہیں گیت گاتے ہیں اس ہولی کے تیوہار کی جو شروعات ہے اس کے پیچھے ہمارے شاستروں میں جو کتھانک ملتا ہے وہ پرہلاد جی سے سمبندت ہے جیسے کہ ستیوگ میں ہرنیاک شرن کشیپ دو بھائی تھے راکشس سے ہرنیہ کشیپ کی پتنی تھی قیادو کیادو کے دوارا ہی پرہلاد جی کا جنم ہوا تھا اور جب پرہلاد تھوڑے بڑے ہوئے تو ان کو مارنے کے لیے نانا پرکار سے اس کے پتا نے کھڑے انتر رچا کبھی پہاڑ سے پھینکوایا گیا کبھی سمندر میں پھینکا گیا کبھی ہاتھ کے ہاتھی کے پاؤں کے نیچے دبانے کا کوشش کیا گیا کبھی آگ میں جلانے کا پریتن کیا گیا کبھی زہر پلایا گیا اس پرکار نانا پرکار سے پرتاڑنائیں پرہلاد جی کو دی گئی کیوں کیونکہ وہ پر ایک پرماتما کے بھکت تھے اور ہرنیہ کشیپ اپنے آپ کو ہی پرماتما مانتا تھا وہ کسی دوسرے پرماتما کا ستم نہیں مانتا تھا تو اس لیے جو بھی اس لیے کہ بہان وشنو کا بہان ایک پرماتما کا بھجن کرتا تھا اس لیے اس کا وروت کرتا تھا ہرنیہ کشیپ اس لیے اس نے کئی بار اس کو پرہلاد جی کو مارنے کا کھڑینتر رچا اور انت میں جب آگ میں جلانے کا جلانے کے لیے پرہلاد کی ایک بہن تھی ہولی کا اس کی گود میں اس کو بیٹھا دیا گیا پرہلاد کو تاکہ وہ جل جائے کیونکہ ہولیکا کو وردان تھا کہ وہ آگ کے دوارا نہیں جل سکتی اگنی دیو اس کو جلا نہیں سکتے تھے یہ اس کو وردان تھا کنتو پرہلاد بھگوان کا بھجن کرتے کرتے اپنی بوا کی گود میں بیٹھ گئے کنتو جب آگ لگائی گئی تو ہولیکا جل گئی اور پرلہد بچ گئے جبکہ ہولیکا کو وردان تھا کنتو ایک پرماتما کے بھکت تھے پرہلاد جی سچے من سے پرماتما کے بجن میں لگے تھے اس لیے بھگوان نے ان کی سرکشا کیا اور اس کا وردان کا جو وہ تھا وہ پورا ہو چکا تھا پرینام تو اس لیے وہ جل گئی تو اس پرکار سے جب جب یہ ہولیکا جل گئی اس کے بعد سے ہی ہولیکا ہولی منانے کا یہ تیوہار چلتا آ رہا ہے سب لوگ گھروں میں گاؤں میں ہولیکا کو جلاتے ہیں اور نالا پرکار سے گلال سے کھیلتے ہیں تو جہاں تک یہ تو ایک کتھانک کے روپ میں تھا کنتو واست میں اس سمے کی جو گھٹنا تھی وہ گھٹ گئی کنتو اس کے دوارا ہم کو شکشا کیا ملتی ہے پررنا کیا ملتی ہے اس پر کبھی کسی کا وچار نہیں جاتا ہے کیول رنگ کھیل لینے سے گیت گا لینے سے ہی ہمارا کرتویہ پور نہیں ہو جاتا ہے یہ جتنے بھی تیوہار ہیں ان تیوہاروں کے مادھیم سے ہمارے مہاپرشوں نے سماج کو جاگنے کا ایک الگ الگ سمے پہ موقع دیا ہے تاکہ ان تیوہاروں کو دیکھیں ان کے دوارا کچھ شکشا لیں ان کے دوارا پھر ہم اس کے اس کاریہ کو کرنے میں کریاشیل ہوں یہ ان تیوہاروں کا مین ادیشیہ ہے کنتو پرائے ہم لوگ اس چیز کو نہ سمجھتے ہوئے کیول باہری روپ سے کیول اس کو اپنا کوئی روپ دے دیتے ہیں منانے کا واست میں ایسا نہیں ہے کہ یہ جو گھٹنا گھٹی تھی کہ بھگوان نے پروگراگ کی سرکشا کی تھی وہ کبھی وہ ایک ستیگ میں ہوئی وہ گھٹنا وہ آج نہیں ہو سکتی واست میں جتنی بھی گھٹنائیں ہیں جتنے بھی تیوہاروں کے مادھیم سے جو بھی گھٹنائیں گھٹتی ہیں یہ پرائے سبھی ویقتیوں کے اندر میں گھٹ سکتی ہیں کہ تو اس کے لیے ہمیں ایک پرماتما کے پرتی شردا کو ستھر کر کے ایک پرماتما کا چنتن کرنا پڑے گا جب ہم اپنے آپ کو اس پرماتما کے پرتی سمرپت کر دیں گے اور دھیرے دھیرے یہ سب گھٹنا ہمارے ساتھ بھی ہونے لگتی ہیں تو ان سب گٹناؤں کا ایک آدھیاتک روپک رہتا ہے جس کے دوارا ان گھٹناؤں کے مادھیم سے ہم آگے کے لیے اپنی سادھنا کے لیے پیرنا پا سکیں آگے اپنی سادھنا کو اور گتی دے سکیں تو ہرنیا کشپ جیسے کہ ایک اسر تھا وہ ایسا نہیں کہ کبھی ستیگ میں ہی تھا یہ ہرنیا کشپ ایک ہمارے مہاپرشوں نے ایک باہری ادھارن دے کر کے ہمارے انتر جگت انتر جگت کی گھٹنا کو پرستت کیا ہے جیسے ہرنیہ کشپ ایک راکشس تھا ٹھیک ویسا ہی سب یہ سب راکشسی پروتی ہم سب کے انترال میں ہے ہرنیہ کہتے ہیں سونے کو اور کشپ ہوا انکش سورمئی پرکرتی کا انکش ہی ہرنیا کشپ ہے یہ جو سورنمئی پرکرتی ہے جو ہمیں جس پرکار سونا دیکھتے ہی لوگوں کی درشٹی بدل جاتی ہے کہہ رہی ہے دیکھو یہ سونا ہے کوئی بھی چیز مل جائے سونے کے لوگ اٹھا لیتے ہیں ٹھیک اسی پرکار یہ پرکرتی ہے کوئی بھی اس پرکرتی کا کوئی بھی اس کو دیکھ کر کے موہت ہو جاتا ہے اس کے پرتی آسکت ہو جاتا ہے اس لیے اس پرکرتی کو سورمئی بتایا گیا ہے جو سونے کی جیسی بھاستی ہے جس کو دیکھ کر پرتیک ویکتی اس کے پرتی آسکت ہو جاتا ہے اسی میں کھو جاتا ہے اور اس سومی پرکرتی کا انکش ارتھات جس مادھیم سے یہ جو سومی پرکرتی ہے یہ چراچر جیو کو اپنے وش میں کرتی ہے اس پرکار جن مادرم پر اپنے وش میں کرتی ہے جیو کو اس پرکر کے اس وشیش گن کا نام ہے ہر کشپ جن جن ما سے ہمارے اوپر ہاوی ہوتی ہے تو اس پرکرتی کے نانا پرکار کے روپ ہیں جیسے دس کا پانچ کے روم اندریاں پانچ جانیا ہے ان کے مادھیم سے نانا پرکار کے وکار رہتے ہیں کام کرو لو محمد مد تو یہ کھڑ ویکار ہیں اس پرکار ان اندروں کے مادھیم سے جو پرکرتی ہے تینوں گنوں کے دوارا نانا پرکار کے وکاروں کو ہمارے اوپر وکاروں کے دوارا ہم کو گرستی رہتی ہے ہم کو اس سنسار میں لوبھاتی رہتی ہے کنتو ناد کی دھونی پکڑ میں آنے نارد نارد ایک سدگرو بھی تھے جن کے انترال میں دھونی سدیو پرسوٹھت ہوتی رہتی ہے وہ سدگرو وہ مہا ہی نارد ہیں اور کایا میں دیوی سمپت کا سنچار ہی کا یادو ہے جب اس ہردیہ میں جب اس کایا میں دیوی سمپت کا جب ہم ایک پرماتما کے پرتی اپنی شردھا کو ستھر کر کے ایک پرماتما کا نام کا جاپ کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے ہمارے انترال میں دیوی دیوی سمپد کا اتھان ہونے لگتا ہے دیوی سمپد ہمارے انترال میں سنگرہت ہونے لگتی ہے اور جیسے جیسے ہمارے انترال میں دیوی سمپد آتی جائے گی ویسے ویسے ہمارے انترال میں پریم ہی پرہلاد ہے ہمارے انترال میں پریم کی اتپتی ہونے لگے گی پرماتما کے پرتی پریم کا مطلب ہوتا ہے پرماتما کے پرتی سوکشم لگاؤ اسی کو انوراگ بھی بولا جاتا ہے جو سکشم سے سکشم انوراگ جو ہمارا وسط میں ہے وہ سمٹ کر کے ایک پرماتما میں ہو جائے یہی انوراگ یہی ہے پریم پریم تو ہی پرہلاد ہے جب ہم اس کایا کے انترال میں دیوی سمپت کو ارجت کرتے جائیں گے پرماتما کے نام کے جب کے دوارا اور دھیرے دھیرے ہمارے انترال میں پریم کی اتپتی ہونے لگتی ہے آوت ہردیہ سنہ بھی سیکھے جیسے جیسے ہم نام جپتے جائیں گے ویسے ویسے ہمارے ہردے کے انترال میں سنے پریم کا سنچار ہونے لگے گا پریم روپی پرہلاد کی اتپتی ہونے لگے گی تو جب یہ پریم ہمارے انترال میں آ جائے گا تو جیسے جیسے سادھک پرماتما کی طرف گتی شیل ہوگا ویسے ویسے پرکرتی بھی اپنا آورن ڈالنے لگتی ہے چھوڑت گرنتھی اگر آیا نے کریں تب مایا نانا پر جو مایا ہے پرکرتی ہے وہ ہمارے اوپر کرنے لگتی ہے کبھی روپی اگنی میں جھونکے گی کبھی روپیے سمندر میں ڈوبونے کا نانا پرکار کی گھاٹوں میں ہمیں پھینکنے کا پرتن کرے گی گہ کار نانا جنجالا تیتی درگم سیل و شاعلا نانا پرکار کے گرسنے والے جنجالوں کی جنجالوں کے بیچ میں جو نانا پر کوشش کرے گی تو نانا پر ہمارے اوپر ہاوی ہوتی ہے ہماری یوگ کے روپ میں ہے پرماتا ہماری آتما سے ابھین ہو کر کے آتما سے ابھین ہو کر کے ہمارے اترال میں ہمارا مارگدر کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے وہ سادھو کو ان وشم گاٹیوں سے پار کرا لیتے ہیں یہی جو سدگرو کا جو مین سوروپ ہے جیسے نارد جی نے جو پرلاد کو شکشا دیا اسی شکشا کو لے کر کے چر رہا تھا پرلاد جی چل رہے تھے ارتھات یہ سدگرو جو اندر سے جو اندر سے سدگرو جو مہاپرش ہیں جو ہماری آتما سے ابھن ہو کر کے رتھی ہو کر کے جو سادو کو بتاتے ہیں مارگدرشن کرتے ہیں اس پرکار سے جو مارگدرشن کرنے والی جو پرشکتی ہے اسی کا نام ہے انوبھو رام اسی کو رام بھی کہا گیا ہے اس پرکار کی پرشکتی جو ہمارے میں جو کاریہ کرنے لگتی ہے تو دھیرے دھیرے یہ نانا پرکار کی جو پرکرتی کی وشم گھاٹیاں ہیں ان سے وہ پار لگاتے جاتے ہیں کو تو نانا پرکار کے وگن آئے انت میں ہولکا نے وشورپی اگنی میں سادھو کو اس کو پرلا کو جلانے کی کوشش کیا تو پرلا مت ہولی ہولی کا مطلب ہوتا ہے ودیا اودیا روپی ہولی اس کو اودیا کا سوروپ بتایا ہولیکا کو اودیا کہتے ہیں مہرشی پتنجلی نے بتایا کہ انتم انتیہ اشوچی دکھ داد مسو نتات اودیا جو انتیہ میں نتیہ کی پرتیتی ہے دکھ میں سکھ کی پرتیتی ہے اشدتا میں کی پرتیتی ہے اور اناتما میں آتما کی پرتیتی ہے اس پرکار کی جو بھاونا ہے یہ ہے اودیا اس پرکار کی جو سروپ ہے ہمارے انترال میں بنا ہوا جو ہم جھوٹ کو جو سچ مان بیٹھے ہیں اس پرکار کا جو ہمارے انترال میں برہم ہے اس کو اودیا کی سجا دیا ہمارے مہا نے تو یہ اودیا کا سوروپ ہے پر کے جس کے دارا ہم پرکر میں گرست جاتے ہیں اس کو اویا روپی ہولیکا بتایا گیا تو یہ سوکشم سے سوکشم انکوش ہے جس کے دارا جو اودیا کو ہمارے نتران میں ہم کو اگنی میں جب جلانے کا پرتن کرتا ہے پرتن کرتی ہے بھگوان جو ہے جو ساد کے انترال میں یوگ شیم کے روپ میں رکھی ہے تو اس کو اس کا مارگدر کرتے ہوئے سا میں لگاتے ہوئے ہٹا کر کے اس کو بچا لیتے ہیں اس کو اپنی شیتلتا پردان کرتے ہوئے اس کو اگنی سے بچا لیتے ہیں اس پرکار بوان نے روپی ہولکا سے بتایا وہیں سے وہیں سے یہ ہولکا کا تیوہار شروع ہوا یہیں سے یہ جو ہولکا کو جلانے کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے ترال میں کے سنچار کو ختم کرنا اپنے ترال میں جو پرواہ ہے اس کو دھیرے دھیرے جلانا جواگنی میں یہی اس تیوہار کو ہر سال منانے کا ایک اس کا ادشیہ ہے اسی لیے ہمارے مہا پھر نے اس کا ایک سدھانت رکھا ہے انہوں تیوہاروں کو منانے کا اور یہ جو تیوہار ہے فاگن میں ہی منایا جاتا ہے کیوں منایا جاتا ہے فاگن میں کسی اور مہینے بھی منایا جا سکتا ہے کنتو واست میں جو اودیا کا جو سمولتا نشٹ ہونے کا جو پرکرن ہے اسی فاگن کے مہینے میں ہوتا ہے پوجیہ پرمس مہاراج نے بارہ ماسک کے انتم مہینے فاگن میں اسی اودیا کے بارے میں بتایا بھی ہے کہ کس پرکار سے ہولی منائی جاتی ہے اس مہینے میں کیسے منائی جاتی ہے اسی مہینے میں کیوں منائی جاتی ہے تو بارہ ماسی میں پوج دادا گرو مہاراج نے لکھا ہے کہ بسنت رتو فاگن میں آوے کھیل ہے پراربھ رچواوے اتر گلال گیان روی کھیلتے بھر بھر کے جھول ہولی اودیا فونک کے ہو گئے گپتانند سمجھے گا کوئی سگڑ وویکی کیا سمجھے متی مند جگت کی دھول اڑی کھاسی لاونی سن بارہ ماسی تو بسنت رتو فاگن میں آوے کھیل یہ ہے پراربھ رچوا اسی فاگن مہینے میں بسنت رتو آتی ہے اور اسی فاگن میں ہی ہولیکا کو منایا جاتا ہے واست میں فاگن مہینے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو وشیش جو فل ہے اس کو جو پردان کر دینے والا جو گن ہے فلدا گن ہی فاگن مہینہ ہے فل ہے کماتر پرماتما جس کو لے کر کے ہم سب لوگ پرماتما کا بھجن کرتے ہیں پوجا پاٹ کرتے ہیں اس پرماتما کی پراپتی کے لیے ہی پرائے سبھی لوگ جو بھی پوجا پاٹ کرتے ہیں پہلے کوئی نہ کوئی کامنا کو لے کر کے کرتے ہیں کیونکہ اس کے انترال میں انتم جو پرینام رہتا ہے وہ ایک ماتر پرماتما ہی رہتا ہے کیوں کیونکہ پرا سبھی لوگ شانتی کو پراپت کرنا چاہتے ہیں اور شانتی ایک ماتر پرماتما کی پراپتی میں ہے اس لیے پرا سبھی لوگ کسی نہ کسی پرکار کے کسی نہ کسی پرکار سے ادشیہ روپ سے اسے پرماتما کی جو بھی پوجا پاٹ کرتے ہیں اسے ایک پھل پرماتما کی پراپتی کے لیے کسی نہ کسی ادیہ سے کرتے ہیں تو اس پرکار جو اس پرماتا کو جو پردان کر دینے والے وہ وشیش گن ہے یہ ہے فاگن کا مہینہ جو اس پرماتا کو جو ودت کرا دینے والا گن ہے ایشوریہ گن یہ ہے فاگن مہینہ بسنت رت فاگن میں آوے یہ جو بسنت رتو ہے جیسے کہ بسنت رتو جب آتی ہے تو چاروں طرف ہریالی آ جاتی ہے پیڑ پودے جتنے پیڑ پودے ہیں ان میں نئی نئی کوپڑے آ جاتی ہیں ایک نئی باہر آ جاتی ہے پیڑ پودوں میں تو جس پرکار سے یہ باہر سے بسنت رتو آتی ہے ٹھیک اسی پرکار جب یہ گن جو ہے ہمارے انترال میں آنے لگتے ہیں جن کے دوارا پرماتما ودت ہوتے ہیں جب وہ پرماتا ایشوریہ گن جو ہمارے انترال میں آنے لگیں گے اور دھیرے دھیرے ایسی ہی بسنت رتو ہمارے انترال میں آ جائے گی ایسی ہی مستی جیسی مستی باہر پیڑ پودوں میں جو جی جنتوں میں دیکھنے میں آتی ہے ٹھیک اسی پرکی مستی ہمارے انترال میں آنے لگتی ہے یہی ہے بسنت رتو تو جب اس پرکار کے شروع گنوں کے دوارا یہ مستی اس مستی ہمارے اترال میں آنے لگی تو اتر گلال گیانی کھیلتے بھر بھر کے جولی اور دھیرے دھیرے ہمارے انترال میں ایشو سگندی کا سنچار ہونے لگے گا ایشور جو سگنند ہے پرماتما کی وہ ہمیں ملنے لگے گی پرماتما کا گیان کا جو رنگ ہے جو روی کا رنگ ہے وہ ہمارے انترال میں چھانے لگے گا باہر سے جو رنگ ہے وہ تو چھٹ جاتا ہے کنتو جو پرماتما کا رنگ ہے وہ جان کا رنگ ہے جو وہ پکا ہوتا ہے وہ کبھی چھٹنے والا نہیں ہوتا ہے اس لیے ماتا میرا نے کہا کہ سب رنگ کچا ساوریہ رنگ پکا کہ جو پرماتما کا رنگ ہے وہ پکا ہے اور باقی جتنے بھی سنسار کے رنگ ہیں وہ کچے ہیں کنت جب ہم پرماتا کے چنتن کے دوارا پرماتما کے رنگ میں دھیرے دھیرے رنگتے جائیں گے تو دھیرے دھیرے ہمارے ترال میں پرماتا کا جو رنگ ہے وہ اترنے لگے گا ہمارے یہاں جو ہردمات کے رنگ سے رنگنے لگے گا ایشور رنگ اس میں اترنے لگے گا ایشور سگند اس میں آنے لگے گیشور گن اس میں اترنے لگیں گے اور دھیرے دھیرے ایک دن ہم پرماتما کے رنگ میں رنگ جائیں گے تو لالی میرے لال کی جت دیکھوں تیت لال لالی دیکھن میں گئی تو میں بھی ہو گئی لال تو جو لالی جو پرماتما کی ہے وہ لالی ہمارے انترال میں بھی آ جائے گی وہ لالی دیکھن میں گئی تو میں بھی ہو گئی لال اور جہاں پرماتما کی لالی ہم کو دیکھنے کو ملی تو جو سوروپ پرماتما کا ہے وہی وہی سوروپ وہی رنگ ہمارا بھی ہو جائے گا تو وہی گیان کی روری اور گیان کی جو روری ہے گیان کا جو رنگ ہے ہولی ہے وہ ہمارے انترال میں اتر جائے گی ہمارا ہردے اسی رنگ میں رنگ جائے گا تو اتر گلال گیان روہڑی کھیلتے بھر بھر کے جھولی بھر بھر کے جھولی کھیلتے ہیں ارتھا پورن روپ سے جو پرماتما کا رنگ ایشوری رنگ ہے وہ ہمارے انترال میں اتر جاتا ہے جس کے پشچات کوئی بھی رنگ کی آوشکتا نہیں رہ جاتی تو جو سوروپ پرماتما کا وہ ہمارا بھی ہو جاتا ہے جو جو شانتی پرماتما میں وہ شانتی ہمارے میں بھی آ جائے گی تو اس پرکار سے ہم جنم رنگ کے بندھن سے چھٹکارا پا جاتے ہیں تو کب جب اس پرکار سے ہمارے انترال میں ایشور گور دیکھتے ہوئے پرماتم کے نام کا جاپ کریں گے ان کی ٹوٹی فوٹی سیوا کریں گے اور دھیرے دھیرے یہ سوری رنگ جو ہے ہمارے انترال میں اترنے لگے گا اور ایک دن ہم اس بہ ساگر سے پار ہو جائیں گے آگے کہتے ہیں کہ ودیا فونک کے ہو گئے گپتانند سمجھے گا کوئی سگڑ سگڑی کیا سمجھے متی من کس پرکار سے ہولی فونک کے ہو گئے گپتانند اس پرکار سے جب ایشور کا سنچار ہمارے انترال میں ہونے لگا پرماتما کی جو پرتھ جانکاری ہے دھیرے دھیرے ہمارے انترال میں جب اترنے لگی پرماتما کا جو رنگ ہے جان کا وہ اترنے لگا ہمارے انترال میں تو ہولی ودیا فونک کے جو دھیرے دھیرے ہمارے انترال میں ودیا روپی ہولی ہے وہ شانت ہو جائے گی ہمارے وہ ہمارے لگے گا اور ہو گئے گپتانند تو گپت ایک ماتر جو پرماتما ہے جو ہم کو ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا جو پرماتما گپت روپ سے ہم سب کے ہردے کے انترال میں چھپا ہوا ہے وہ سمپور پرگٹ ہو جائے گا تو ہم اس جو پرگٹ ہوگا ہمارے انترال میں پرماتما تو اس کا جو آنند ہے وہ ہم کو ملنے لگتا ہے تو ہو گئے گپتا آنند جب ہم اس پرماتما کے رنگ میں رنگ گئے اور ودیا روپی ہولی ہمارے انترال میں سمولتا نشٹ ہو گئی اور اس پرماتما کے گپت جو آنند ہے اس کو اس میں ہم کھو گئے اس پرکار کا جو آنند ہم کو مل گیا جس کے دوارا ہم اس پرکرتی سے پار ہو جائیں گے اس بھوساگر سے پار ہو جائیں گے اس پرکار کا جو آنند مل گیا تو ہو گئے گپتا آنند سمجھے گا کوئی سگڑھ وویکی کیا سمجھے متی مند کینت اس وشیش جو فاگن کے مہینے کا یہ جو مہتو بتایا گیا اس کا جو بتایا گیا اس کو سمجھے گا کوئی سگڑھ وویکی اس کو کوئی سمجھا ہو کوئی سمجھ شیل جو وویکشیل جو ویکتی ہے وہی سمجھ سکتا ہے کیا سمجھے متی مند جو الپ بدھ والا ہے جو مند بدھ والا ہے وہ ان مہینوں کے رہسیہ کو نہیں سمجھ سکتا وہ کے باہر سے ہی رنگوں کو کھیلتا رہے گا کنتو جس پرکار سے ان مہاپر کے جو نرد ہے اس کو سمجھ جائے گا وہ سگڑھ وی ہے وہ وویکشیل ہے وہ وشیش روپ سے ووکشیل سادھک ہے تو اس پرکار سے ید اپنے اترال میں پریم کے دوارا ایک پرماتم کے نام کے جپ کے دوارا مہاپرشوں کے سوروپ کے دوارا اپنے انترال میں پرد کو دھیرے اپنے ہمارے ہولی ہے وہ سماپت ہوتی جائے گی اور جو پرت جانکاری کا نام جو نہ ہی جانتے ارجن کو کہتے ہیں کہ ارجن اس انسار میں جان کے سامان کوئی بھی پوتر کرنے والا نہیں ہے تو اس پرماتا کی جو پرت جانکاری ہے جس کا نام جیان ہے وہ اس پرماتا گیان روپی ہولی جو پرماتما کا گیان روپی جو رنگ ہے وہ ہمارے انترال میں اترنے لگے گا اور اس پرماتم کا رنگ ہمارے انترال میں اترنے لگے گا دھیرے دھیرے ہم اس پرماتما کے رنگ میں رنگ جائیں گے اور اس بہ ساگر سے مکتی پا جائیں گے تو ہو گئے گپتانند سمجھے گا کوئی سگڑھ ووکی کیا سمجھے متی مند جگت کی دھول اڑی کھانسی لاونی سن بارہ ماسی تو اس پرکار سے دھیرے دھیرے جو جگت کی دھول اڑی کھانسی جو ہمارے ہردے کے انترال میں جو بھی جگت ہے ایک جگت تو ہمارے جو باہر سے جو دیکھ باہر میں جو دیکھنے میں آتا ہے کیونکہ ایسے ہی جگت ہمارے ہردے کے انترال میں بنا ہوا ہے ہمارے من کے انترال میں بنا ہوا ہے اسی لیے کبیر داس جی نے کہا کہ دھر دھرتی کا ایک ہی لیکھا جس باہر تس بھیتر دیکھا کہ دھڑ اور دھرتی کا ایک ہی لکھا جوکھا ہے دھڑ مطلب یہ شریر اور دھرتی مطلب یہ جگت یہ پرتھوی کہ جو کچھ بھی باہر پرکرتی میں دکھائی دیتا ہے اور جو اس شریر کے انترال میں ہے ان دونوں کا لکھا جوکھا ایک ہی جیسا ہے جو کچھ ہم باہر دیکھتے ہیں ان آنکھوں سے کانوں سے شبد سنتے ہیں ان اندروں کے دوارا جو بھی ہم باہر پرکرتی کو گرہن کرتے ہیں وہ سمپورن جگت ہمارے ہردے کے انترال میں بنا ہوا ہے سوپن دیکھتے ہم تو ویسے ہی ویسے ہی روپ ویسے ہی ویسے درشیہ ویسے ہی ویسے شبد ہم کو دکھائی سنائی دیتے ہیں تو اس پرکار سے یہ جو جگت باہر میں دکھائی دیتا ہے ٹھیک ویسے جگت ہمارے من کے انترال میں بنا ہوا ایک تو جگت کی دھول اڑی خاصی کنتو جب پرماتما ہمارے انترال میں پرگٹ ہونے کو آ جاتا ہے تو جگت کی دھول اڑی کھانسی تو یہ جو پرکرتی ہے اس کی جو دھول ہمارے انترا میں جو بنی ہوئی ہے جس کے دوارا ہم اس پرماتم کو نہیں دیکھ سکتے جو وہ دھول بھی وشیش پرکار سے اڑ جاتی ہے جو وہ دھول سمپور روپ سے ختم ہو جاتی ہے جگت کی دھول اڑی کھانسی لاونی سن بارہ ماسی تو یہ جو دھول ہے پرکرتی کی جو سمپور روپ سے اڑ جاتی ہے اور پرماتما جب ہم کو دکھائی دینے لگتا ہے تو یہ کب ہوگا جو لاونی سن بارہ ماسی جو ہم اس بارہ مہینے کے مادھیم سے جو لو لگنے والی ہے اس اس پرکار کی جو پروتی ہے لو لگانے والی پروتی اس کو جب ہم لائیں گے تب یہ سارتھک ہوگا تو اس لیے ہم سب لوگوں کو اس پرماتما کے پرتی لو لگانے کے لیے ہمارے ان مہاپرشوں نے اس ہولیکا کے مادھیم سے بتایا کہ اس فاگن کے مہینے میں اس پرکار سے ہم کو لو کو لگانا ہے کہ ہمارے انترال میں اس ودیا کا جو سنچار ہے وہ سماپت ہو جائے اور پرماتما کے جان کا سنچار پرماتما کے جان کا رنگ ہے وہ ہمارے انترال میں اتر جائے ہم اس پرماتما کے رنگ جان کے رنگ میں رنگ جائیں پریم کے دوارا تو یہی فاگن کے مہینے میں مہینے کا مین جو نچوڑ ہے ہمارے مہاپرشوں کے مادھیم سے یہ بتایا گیا ہے اس پرکار سے یدی ہم لگیں گے تو ان تیوہاروں کی جو وشیش جو مہتو ہے جس کے دوارا ہمارا کلیان ہوگا وہ ہم کو ملنے لگتا ہے اور نہیں تو کیول بہار سے اتر گلاج چھڑکنے سے کہیں کچھ نہیں ہوگا یہ پرتیکاتمک ہے جس پرکار سے باہر سے ایک دوسرے کو ہم رنگ رنگتے ہیں ٹھیک اسی پرکار کا رنگ ہمیں اپنے انتران میں رنگنا ہے تو لالی میرے لال کی جد تی تلال تو اس پرکار سے جب ہم پرماتما کے چنتن میں لگیں گے تو لالی دیکھ لالی میرے لال کی جد تی تلال اور جہاں بھی دیکھا ہم نے لالی اس پرماتم کی لالی دیکھنے کو آئی تو لالی دیکھنے میں گئی تو میں بھی ہو گئی لال اور جہاں اس لالی کا اسپرش کرنے گئے لالی کو دیکھنے گئے کہ کس پرکار کی ہے لالی پرماتما کس پرکار کا ہے کن وبوتوں والا ہے جہاں اس پرماتما کو دیکھنے گئے تو میں بھی ہو گئی لال تو پرماتما کے جو بھی گن دھرم ہے وہ ہمارے انترال میں اترنے لگتے ہیں تو پرماتما کا جو بھی رنگ ہے وہ ہمارے انترال میں آ جاتا ہے تو اس لیے ہم سب کو اس پرماتما کے رنگ میں پرماتما کی لالی میں رنگنا چاہیے اس کے لیے ہم کو ایک ہم سب کو ایک پرماتا کے نام کا جاپ کسی تتدرشی مہاپرش کے سروپ کا سمرن کرنا چاہیے اور ان کے شرن ساندھ میں رہتے ہوئے جو بھی ٹوٹی پھوٹی سیوا مل جائے اس کو کرتے رہنا چاہیے اس پرکار سے ہمارے انترال میں دھیرے دھیرے پرماتما جو ہمارے انترال میں چھپا ہوا ہے اپدرشٹا کے روپ میں جو ہمارے انترال میں سویا ہوا ہے وہ پرماتما جاگ جائے گا ہماری آتما سے ابھین ہو کر کے ہمارا مارگ درشن کرنے لگے گا اور دھیرے دھیرے وہ پرماتا ہمارے یوگ شیم کے روپ میں کھڑا ہو جائے گا جیسے پرماتما نے پرلاد کی رکشا کی دروپی کی رکشا کی درک کی رکشا کی ویسے ہی وہ پرماتا ہماری بھی رکشا کرنے لگیں گے جتنی بھی پرکرتی کی نانا پرکار کی جو گھاٹیاں ہیں ان سے ہم کو بچانے لگیں گے جو نانا پرکار سے کامناؤں کا سنچار ہے ان سے ہمیں بچانے لگیں گے جو وشی روپیے اگنی ہے اس سے بچانے لگیں گے اور دھیرے دھیرے ہمیں انت میں جو ہماری شاس ہے اس کو دھارن کر لیں گے سمپورن روپ سے اور ہمیں اس پرکرتی سے پار لگا دیں گے ایک دن جس کے دوارا ہمیں اس بھوساگر سے نہیں آنا پڑے گا تو اس لیے یہ سب جو ہم نے دشٹانت بتایا ہے ہولیکا کے مادھیم سے ہرنیہ کشیپ کا پرلہ کا یہ کس پرکار سے پرماتما اپنے بھکتوں کی سرکا کرتے ہیں اور ہم کو کیسے ہم کیسے اس پرد کی یوگیہ کو پراپت کریں اور کس اس مہینے کا کیا مہتو ہے اس مہینہ میں ہی اس تیوہار کو منانے کا کیا مہتو ہے اس کے بارے میں بتایا اس لیے ہم سب لوگوں کو ایک پرماتما کے نام کا جاپ کسی تتدرشی تتدرشی مہاپرش کے سروپ کا سمرن ان کے سروپ کا سروپ کو بار بار دیکھتے رہنے کا پریتن کرنا چاہیے اور ان کی ٹوٹی پھوٹی سیوا جو بھی مل جائے وہ کرنی چاہیے یہی سمپورن سادھنا کرم ہے جس کو ہمیں کرنا ہے جس کو ہمیں کریا روپ دینا ہے اور اس پرکار سے ہم پرماتما کے رنگ میں دھیرے دھیرے رنگ جائیں گے یہی اس ہولیکا کے تیوہار کا جو وشیش مہتوا ادیہ ہے یہی ہے اوم شری ست گرو دیو بھگوان کی جے